اس آیت کے اندر یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شفا رکھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو شفا سے تم حاصل کرو دو چیزوں سے شفا حاصل کرو اور اس میں آپ نے جو ہے قرآن اور شہد کے بارے میں ذکر کیا ہے تو میرے بھائیوں یہ جو آیت آپ لوگ ابھی سنیں گے سب سے پہلے اس کے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے چاہے بستر پر بیٹھے یا بستر پر یا کرسی پر بیٹھے یا کسی بھی طرح سے ادب کے ساتھ بیٹھے اور خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے جو ہے اپنی زبان سے کچھ نہ دہرائے بالکل خاموشی کے ساتھ ان آیتوں کے اوپر غور کریں تو یہ ان میں وہ ساری آیتیں موجود ہیں کہ جس کے اندر اگر کسی انسان کو کسی نے جادو کیا ہے تو یہ صورت سننے سے اس کی وہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے ان آیتوں کو سننے سے کی آیتوں کو سننے سے اس کی جو ہے وہ کیفیت کا اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جادو ہے کہ نہیں اسی طرح اگر کوئی انسان اس پر جن یا شیاطین کا کوئی سایہ ہو تو یہ سننے سے اس پر بھی وہ چیزیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور اگر کسی انسان کو نظر بد ہو کسی نے نظر لگائی ہو اور کسی کی نظر لگی ہو تو اس وجہ سے جو اس کی کیفیت بدلتی ہے تو یہ بھی اس سے پتا چل جاتا ہے لیکن ایک چیز اس میں ضرور سوچنی چاہیے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے اور شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے ہم لوگ تو صرف ایک ذریعہ ہے ہمارے ہاتھ میں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم شفا دیتے ہیں ہم صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو علاج کا طریقہ ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو کسی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں ہم مولوی صاحب کے پاس گئے اور مولوی صاحب نے جو ہے ایسا ایسا کیا کوئی فرق نہیں پڑا ہم کو تو فرق پڑنا پڑھانا یا یہ وہ شفا جو ہے مولوی صاحب کے ہاتھ میں نہیں مولوی صاحب جو ہے خود اگر بیمار ہو جائیں تو وہ بھی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں گے تو ان کو بھی اللہ ہی شفا دینا چاہے گا تو دے گا ورنہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ اپنی وہ شفا خود کریں تو مختصراً بات یہ ہے کہ ان کیسٹوں سے یا ان آیتوں سے سننے سے فائدہ اسی کو ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان ہے اور اگر کوئی انسان جو ہے ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا ہے یا کوئی انسان صرف ان صورتوں کو یا ان آیتوں کو اپنی غرض کے لیے اور مجبوری میں سنتا ہے کہتا ہے چلو یار مولوی صاحب نے کہیں دیا ہے تو اتنا دن کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں اتنا دن ہی کرنا ہے اور زیادہ تو نہیں کرنا ہے یہی وقت کرنا ہے ایک بار ہی سننا ہے تو اس طرح میرے بھائیوں آپ اپنی بیماری کا علاج کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سن رہے ہیں تو آپ تو یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے اور قرآن سننے سے جتنا زیادہ انسان قرآن سنے گا تو اگر جادو سائے اور نظر بد نہ بھی ہو تب بھی جو ہے الحمد قرآن کے سننے سے رحمت نازل ہوتی ہے قرآن کے سننے سے روحانی جسمانی شفا ملتی ہے تو انسان کو جو ہے ان چیزوں کے اندر سستی اور نہیں برتنی چاہیے اور جو سا موقع ملے جتنا موقع ملے ان کو سننا چاہیے اور یقین کر کے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے میں شفا ہے تو اس طرح اعتقاد یقین کے ساتھ جب انسان ان کو سنتا رہتا ہے تو کئی فائدے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن اور جادوگر اور سایہ جو ہوتا ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ کے خواب میں بھی دکھا دیتا ہے انسان کو قدرتی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیسے اثرات ہوئے تھے اور کہاں ہوئے تھے اور یہ بھی بتا دیتا ہے خواب کے ذریعے ان شاء اللہ یہ بھی مل جاتا ہے بیان اکثر میرے ساتھیوں کو اسی طرح کیفیت ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ ان کو پتا چلا کہ فلاں فلاں جگہ پر ان کے ساتھ یہ کیفیتیں ہوئی اور فلاں نے اس طرح کیا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا برباد کر دیا اور وہ جو ہے وہ مشکل میں آ گئے جنہوں نے ان لوگوں پر جادو کیے تھے تو الحمد للہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن یقین بہت ضروری ہے اور یقین کے ساتھ ساتھ فائدہ انہیں لوگوں کو ہوتا ہے جو اللہ کی یعنی اطاعت اور فرما برداری اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں یہ نہیں کہ وقتی طور پر مولوی صاحب نے کہہ دیا تو یہ کرنا تو کر رہے ہیں پھر بعد میں اپنا مقصد پورا ہو گیا تو پھر برائی کے اندر بھی چلے گئے پھر بعد میں پھر برائی بیماری آ سکتی ہے بعد میں پھر جادو ہو تو اس لیے جو ہے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اگر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یقین کے ساتھ جو ہے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے اور ان آیتوں کے اندر مکمل شفا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ان یہ شرع علاج ہوتا ہے اس کا جو ہے کئی اس کے چار بڑے فائدے ہیں ایک تو انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے دوسرا اس کو جو ہے اس کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا تیسرا اس کا جو ہے وقت ضائع نہیں ہوتا اور چوتھا یہ ہے کہ اس کو شفا شامل مل جاتی ہے جادوگروں کے پاس اور کاہینوں نجومیوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو انسان خود کافر ہو جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کافروں کو ان کی کاہینوں کی بات کو ماننا یا نجومیوں کی بات کو ماننا یا ہاتھ دیکھنے والے یا پال نکالنے والوں کی باتوں کو ماننا قرآن کا انکار کرنا ہے یعنی کفر ہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے ایمان اس کا ضائع ہوتا ہے پیسے بھی یہ لوگ اتنے لیتے ہیں کہ انسان جو ہے مجبوراً دیتا ہے نہیں دیتا تو پھر کام ہی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو علاج ہوتے ہیں وقتی طور پر وہ ٹوٹکا کر لیتے ہیں جو وقتی طور پر جو ہے فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے پہلے سے بھی زیادہ بری حالت ہو جاتی ہے انسان کی تو میرے بھائی اور بہنوں یہ کیسے اس لیے میں نے بھری ہیں الحمد اللہ کہ آپ لوگ دل لگا کر اس کو سنیں اور سننے کے بعد جو ہے یقینی طور پر جو بھی کیفیت ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کو خود پتا چل جائے گی عام طور پر یہ ہوتا ہے جو میں وہ بھی بتلا دوں آپ کو کہ کیسے سننے کے بعد اگر کسی انسان کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اس کے جسم میں مخصوص جگہ پر کہیں نہ کہیں درد بڑھنے لگتا ہے اگر جادو کھانے کی شکل میں دیا ہو کچھ کھلایا گیا ہو تو وہ جادو جو ہے پیٹ کے اندر اس کو تکلیف دیتا ہے تو یہ کیسے سننے کے بعد اسے الٹی ہوتی وامٹنگ وامیٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس کو جو ہے شدید پیٹ میں یا سر میں درد ہونے لگتا ہے یا چکر جیسے آنے لگ جاتے ہیں آنکھوں کے اوپر اندھیرا آنے لگ جاتا ہے اور نہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پر سایہ ہے تو اس کا سر پکڑ جاتا ہے اور فوراً جو ہے اس کے جسم کے اندر عجیب قسم کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ سب چیزیں دلیل ہوتی ہیں اور اگر یہ سب سننے کے بعد ایک بار سن لینے کے بعد دو بار سن لینے کے بعد تین بار سن لینے کے بعد پھر بھی انسان کو کچھ بھی نہیں الحمد للہ وہ بالکل پہلے جیسا تھا اور بلکہ بعض دفعہ سکون ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کامل عطا کر دی ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی بھی چیز تھی بھی تو چلی گئی ہے ابھی نہیں ہے تو میرے بھائی اور بہنوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو ہے اللہ اس کے رسول کے دن پر اسلام پر صحیح طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے کلام پر بھروسہ اور صبر اور یقین ہونے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برائیوں سے گناہوں سے شرک اور کفر سے جادو اور سائے سے محفوظ رکھے اور مکمل شفا کامل عطا فرمائے جسمانی اور روحانی آمين ثم آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين